یہ وقار کو ناشتہ کھانے کے لیے بنانے کے لیے جائیں نا تو وہ کمپیوٹر کے اس پر پر تماشے بیٹھا ہوتا ہے اب ایک آدمی کو بیچے کی آپ اس کی مطلب ہے کہ ماں کب تک انتظار کرے گی بیٹھے جائے گی چولہے کے پاس ہی اور جس آدمی کو بیچتے ہیں وہ نہیں آتے پھر مجھے بیچتے ہیں تم جاؤ اب جب میں جاتا ہوں تو اس معاشرے میں جو ہے میرا بھی دو تین منڈل میں لگ جاتے ہیں تو وہ یاد میں بھی معروف کیا جائے کیا جو ہے تو چوتھے آدمی کو بھیجنے کی ضرورت پیشہ آج آ رہی ہو جائے کا مطلب یہ کہ اس میں کوئی کشش ہے ہاں جی جو چھوڑتی نہیں ہے میں تزین اللہ سے حب شاوات من النساء والبنینہ والقنات المقنطرت من الزہب والفضت والخیر المسومت والنعام والحرس ذالک مطاع الحیات دنیا کشش پیدا کر دی گئی انسانوں کے لیے شاوات کی محبت میں وہ کیا کہ عورتیں ہیں بیٹے ہیں کھنک کے سکے سونے چاندی کے کھنکتے کے سکے ہیں اور جو ہے تو نمبر لگے ہوئے گھوڑے ہیں اس آج کل موٹروں پر نمبر ہوتے ہیں نا پہلے زمانے شاہی گھوڑوں پر سرکاری گھوڑوں پر نمبر لگے ہوتے تھے پر تو بڑی کشش کسی ہوتی تھی کہ بیٹھا ہوا یہ ہے تو اس بات کی کوشش کرتا تھا کہ اس کا پٹ کا نمبر نظر آ رہا ہو سرکاری ملازم کہتے کہ سبز پٹی نظر آ رہی ہو تاکہ پولیس کو چلنے پھرنے سب کو پتہ چلے کہ یہ کوئی افسر صاحب جا رہے ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب لاکھ کی روزانہ آمدنی والے بھی ہیں نا سر ایک ایک لاکھ روزانہ آمدنی والے ڈاکٹر صاحبان بھی ہیں لیکن ان کو ارمان ہوتا ہے کہ ڈی سی کے موٹر کی طرح ہماری موٹر پر سبز پٹی ہو ہوگی جی۔ نیا ماڈل ہوتا ہے لیکن سبز پٹی نہیں ہوتی اس ہر جگہ پولیس کو کسٹم والوں کو سب کو پتہ ہوتا ہے میں اپنے بعد سے آ رہا تھا تو ہماری یونیورسٹی کی سرکاری گاڑی تھی ہمارا نفس بڑا خوش ہو رہا تھا کہ سبز پٹی ہم پر بھی لگی ہوئی ہے جی، نفس بڑا خوش ہو رہا ہے تو سرکاری ڈرائیور یہ بڑے ان کی اٹھی ہوتی ہے نا ڈرائیور کے اجتماع پر ہم جا رہے ہیں صبح کی نماز سے پہلے نکلے گی جی۔ تو راستے میں ایک جگہ ہے وہاں پر سڑک ٹوٹی ہوئی تھی پل ٹوٹا ہوا ہے تو انہوں نے ڈائیورسن بنائی ہوئی ہے متبادل مطلب راستہ تو اللہ بھلا کرے یہ سڑکوں کے محکمے والوں کا انہوں نے وہاں آدمی پولیس آدمی کھڑے کرنے کے باوجود یہ مرتدہ تھا اس سامنے آدمی قرآن پاک لے کر میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے تو کہہ ذرا نہ ہو جائے کہ ہم سے قرآن کی درمتی نہ ہوئی روڈ میں ہو جائے کہ میں اوپر بیٹھا ہوا ہوں ایسی بات نہیں ہے بس بس نے ریت بھی ڈالی ہوئی ہے کافی ساری اور آگے دیوار بھی بنائی ہوئی ہے اور صبح کا وقت جو ہوتا ہے مشکل وقت ہوتا ہے کا کا دھند صبح کا شام کا دھند کا صبح کا دھند کا جب روشنی پھیل رہی ہوتی ہے تو اس میں جو چالیس سال سے اوپر اوپر والے ہوتے ہیں یعنی کہ آنکھ میں لینس پر اثر آ جاتا ہے اچھے پر تو ان کو تو زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے فریض صاحب آپ ہم تو محسوس کرتے ہیں نا ہماری عمر ایسی ہے ان دو میں محسوس کرتے ہیں تکلیف لڑکوں لڑکوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ تو فٹ ہوتے ہیں ہر وقت خیر اس وقت پولیس والا بھی کھڑا کیا ہوا ایک جی حادثے کا خطرہ ہے ہمارا ڈرائیور تیز جا رہا ہے تو پولیس والے نے آگے اس کو اس طرح تار سے ماری ہے سرکاری ڈرائیور ہے سبز پٹی والی گاڑی ہاں جی۔ تو اس نے ہارن بجا اور تیز کی گاڑی گاڑی آگے سڑک کہاں ہے شوگر ہے اس نے نے اس کی اسپیڈ کو کم کیا اور دیوار پر جا کر ٹکر مار کے گاڑی رکی گی جی۔ اب وہ سرکاری تب اس کو پتا چلا کہ وہ کھڑا تھا ڈیوٹی والا آدمی وہ کسی میرے خیر کے لیے مجھے اشارہ دے رہا صاحب اچھا اس میں اس سفر میں ایسا ہوا جب ہم جا رہے تھے تو شروع سے ہی میں نے ڈاکٹر فرید صاحب سے کہا کہ حضب البہر پڑھ لو تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب حضب البہر کو پڑھتے ہوئے مجھے اتنی مشکل پیش آ رہی تھی گویا میں دیوار پر چڑھ رہا ایسے ہی طرح دیوار پر چڑھ رہا ہوں اور وہ گویا پورا نہیں ہو رہی تھی الفاظ اس کے ادا نہیں ہو جا رہے تھے تو آدھے کی اور دعا کی ٹکر ہو رہی تھی ہاں جی آدھا جو ہے تو وہ غالب بننا چاہتا تھا اور دعا غالب بننا چاہتی تھی تو خیر وہ ساتھی نے وہ دعا بھی پڑی ہوئی تھی سبحان اللہ سخر اللہ ساتھ یہ تو ہے ایک یہ دعا ہے سفر کی حفاظت کے لیے دوسری جو ہے تو وہ ہے ما قدر اللہ کا قدر ہی ولرد جمین قبضت یوم القیامت والسماوات مطویات من یمین سبحان و عما یشركون اس دعا کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر سوار یا سواری کو کوئی حادثہ ہو جائے تو میں اس کا نقصان اور توان دینے کے لیے تیار ہوں تو ہاں جی۔ یہ دعا مجھ سے سنی نا نثار وقار نے ان کو بڑا لطف آیا ہاں جی پھر صحیح نہیں ہو رہا ہو بھی تو پھر تمام دیں گے ہاں جی تو وقار پوچھ رہا ہے کہ عبداللہ بن عباس کل کہاں ہوتے ہیں <laughs> اس کا خیال تھا کہ کوئی تمام ہو گیا پھر ہم اسے جا کر لے گئے تو بھارت کا نقصان ہو گیا جی وہ سب لے کر تو برفدار یہ شادی ہیں علیہ وسلم کے اور ان کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ ان شاء اللہ اتنی یقین جانی ہے ان کو کہ یہ ہمارا نقصان نہیں ہوگا خیر یہ ایک دن میں بچوں کو اسکول میں چھوڑ کر آ رہا تھا تو پتہ نہیں اس نے شاید دعا یاد نہیں رہی یا کیا ہوا ہے کچھ وہ بہت یاد نہیں ہے پیچھے سے گاڑی نے ہماری گاڑی کو ٹکر مار دی اس کا اشارہ توڑ دیا پیچھے ڈنڈ لگا دیا جی تو اس کو وہ میں آیا تو ان کو بڑا افسوس ہو رہا ہے نا یہ ان کو بڑا اعتراض ہو رہا ہے کہ دعا جو آپ نے پڑھی ہے تو کیوں اس کی ٹکر ہو گئی خیر ہو ڈاکٹر سیار صاحب ہمیں لے کر گیا جی وہاں ڈینٹر کو اس نے کہا کہ ڈینٹ ٹھیک ٹھیک نکالنا تو اسے کہا کہ یہ جو ہے تو بولانا اشرف صاحب کا خلیفہ ہے خیر جی وہ ڈینٹ نکالا تو وہ ہم گئے تو ہم اسے کہتے ہیں پیسے کا پیسے میں نہیں لیتے پیسے میں کا میں نہیں لیتا پیسے ہمارے لیے دعا کریں گے خیر دعا گیا پھر میں نے شفیار صاحب سے میں نے کہا کہ اس وقت اسے لیے بعد میں کچھ اس کا ازادہ کرو جی کچھ دے دینا اس کو پیسے اب اور چیز دے اس کی نیت کا سواب اس کو ہو گیا تو میں واپس آیا تو نے کہا پیسے کتنے پیسے لیے ڈینٹ نکالنے کے تو میں نے کہا برخدا تو عبداللہ اللہ عباس صاحب نے دے دیے ہماری طرف سے مارا جائے تو مسئلہ ہو گیا جس میں دعا بھی پڑی ہوئی تھی ساتھیوں نے اب تو خیر حادثے کے بعد اترے ہم نے کہا آپ تو اور کیا کریں نماز کا وقت ہو گیا ہے سامنے مسئلہ ہے پیٹرول پمپ کی یہاں نماز پڑھ لیتے اس کے بعد دیکھیں گے اب جو نماز پڑھی تو نماز کے بعد اب وہ آئے تو بھائی جی نے گاڑی کا پیچھے دیکھا اس نے کہا گاڑی چل سکتی ہے کیا ہاں نا پہلے ساتھی پہلے تمہارے دل میں آ رہا تھا کہ ہم نے دعا پڑی ہوئی ہے تو ہماری گاڑی کو حادثہ ہوگا گاڑی کو حادثہ ہوگا گاڑی جا سکتی ہے آپ جب بعد میں آدمی کہہ رہا ہے کہ میرے یہاں درد ہو رہا ہے تو اس کا فریکچر تھا رنجیت صاحب خیر ہم نے کہا کہ اس کا تو فریکچر تو اس کا ہوگا لیکن اس کی قوت قوت متخیلہ میں نہ آنے دو اس کا فریکچر ہے کیونکہ جب انسان کی قوت متحدہ شکست کھاتی ہے نا تو بیماری تب اس کا فرق دبوچتی ہے ورنہ نہیں دبوچتے اس کو نہ دو اس کے ہاتھ کو باندھ ان شاء اللہ ایسے ہی ٹوٹے ہاتھ کے ساتھ لے کر جائیں گے جائے گا بھی اور آئے گا پھر یہاں آئے گا پھر اس کو جو علاج کرے سو کرے اللہ کے خیال ویسے ہی گیا چلا کر گیا بھی واپس گیا ہے اس کے بعد بھی اس نے اپنا بندوبست کیا ہوگا فریکچر پہ خیر جی وہ سرکاری نمبر کی بات ہو رہی تھی اور زونیس تو والے خیل علم نمبر لگے ہوئے گھوڑے والا نام مویشی جی ڈاکٹر سیار صاحب کو کہو کہ جی سات بجے ہمیں لے جانا جی شام کو جی اور جی اس وقت ہم نے گائے تو نہیں ہوتی ہے جی میں کھڑا ہوں تو گائے نہیں دو جاتی ہاں جی۔ بڑے ہدایات دیا کرتا نا گش کے بارے میں کہ گش میں جب جائیں تو عام زندگی میں تو غیر محرم کو نہیں دیکھنا چاہیے لیکن تبلیغ کے گشت میں دنیا کی چیزوں کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے ورنہ طبیعت کو متوجہ کرتی ہیں تو ڈاکٹر سیار کی سرکت ہے اس چیز سے میں گرا تو وہ راشی بیاہ ماں کسری بھی جسم کا کہ میں کسی چیز کو نہیں دیکھا کرتا جب گائے آئے تو اس کو میں دیکھ لیتا ہوں کیسی نسل ہے کتنے دودھ والی اچھی ہے نہیں اچھی ہے تو میں نے کہا یہ میں نے کہا کہ یہ کوتا تمہارا تیس صاحب بھی کرتے ہیں تو گائے کو ہم بھی دیکھ لیتے ہیں جی جانور کی محبت آئی والا نام ہے والا ہر کھیتی باڑی کی محبت کی کہ گنا کاش کیا ہوا ہے جا کر بعد بس وہ دیکھ رہے ہیں جی تو نثار کو میں نے کہا کہ صبح کی نماز اشراق کے آنے کے بعد سبزی والے کھیت کو جا کر دیکھا کریں گے سونے جی۔ کی والدہ نے کہا کہ کتنی کوئی بہت بڑی زمین ہے کہ کھیت کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں جی اور یہ ہے وہ ہے جی ہمارے خلاف اس نے باتیں کی کی تو ایک دو دن جو وہ گئی جی تو اس کو اندازہ ہوا کہ اس کو بڑا پاتا ہو جاتے ہیں جی اس کی عادت ہو گئی جانے کی جا کر دیکھ رہے ہیں کتنے کدو لگے ہوئے ہیں جی کتنے ٹنڈے لگے ہوئے ہیں جی کتنی کیا چیزیں لگی کھیتی کی محبت ہوتی ہے حیات دنیا یہ تھوڑے دن کا زندگی کا برتنے کا سامان ہے مطالبہ حیات دنیا واللہ ہند حسن با اس کا کیا مانا ہے ڈاکٹر سیار صاحب واللہ ہند حسن با بہترین ٹھکانا آیتوں کی آیتوں نے حدیثوں کے حدیثوں نے جنت کے نظاروں کو بیان کیا جنت کی رہنائیوں کو خوشنمائیوں کو بیان کیا ہے سبحان اللہ تو جب جو ہے بیوی خامن کو ستاتی اور تنگ کرتی ہے تو جنت سے ہور آواز دیتی ہے کیا اللہ کی بندی تیرے پاس چندرول کا مہمان ہے تمہارے پاس آ جائے گا یہ تمہارے پاس آ جائے گا اللہ اس وقت عورت کو حور نظر آئے اس کی بات نظر آئے اس کو جمال کو دیکھو کہ اس کی تو یہ بیوی ہونے والی ہے کو پر اندازہ ہو کہ میں تو اس حیثیت کی ہی نہیں ہوں کہ اس آدمی کے ساتھ کوئی مقابلہ کروں یا اس کو کوئی بات سناؤں اور میں نے ڈاکٹر صاحب سے بتایا اس کو بتایا ڈاکٹر صاحب گھر والی بہت باتیں سنائے شور مچا رہی ہو جھگڑا کر رہی ہو اور میں خاموشی اختیار کر لوں تو قلب میں اتنی کیفیت اور اتنی نورانیت محسوس ہوتی ہے نے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جا کر اس برداشت سے اتنی یعنی نورانیت اور کیفیت محسوس ہوتی ہے سبحان اللہ جی یہ بتاؤ حیات دنیا چند روزہ بڑھ دیں تو یہ کشش رکھی گئی ہے تو بات تو جو ہے کمپیوٹر کے تماشوں کی ہو رہی تھی وہ تو جو لگا ہوا ہے تو لگا ہوا ہے جو جس کو بنانے کے لیے بیچتے ہیں وہ بھی لگ جاتا ہے اور یہاں کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے آپ جو کھانے پر چاری عورت بیٹھی ہوئی ہو کتنی تکلیف ہو انتظار کرنا پڑ رہا ہو کسی کو جو بیچے بیٹھ رہے ہیں تو وہ بھی تماشے کو دیکھنے دن لگ رہا ہے وہاں سبحان اللہ جیسے اللہ کا اللہ تعالیٰ کی ذات جلال کے ساتھ دل لگا ہوتا ہے ایک فقیر نے بتایا کہ مدینہ منورہ اترے سڑک پر چلے سخت شدید گرمی برس رہی ہے گویا اتنا لطف آ رہا ہے قدموں کو اٹھانے کا آیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں گرمی کہاں گرمیش ہاں؟ ہو رہی ہے گرمی گرمی محسوس نہیں ایک دفعہ کوئی آدمی حضرت مولانا یا سحمۃ اللہ علیہ کو کسی دنیا بھی میں لے گیا گرمی تو ان راستے میں کئی دفعہ کہا گرمی ہے گرمی بڑی شکریہ گرمی ہے بڑی گرمی ہے گرمی محسوس ہو رہی ہے تو اسی آدمی نے کسی نے کہا کہ جب آپ تبدیلی کے سفر میں ہوتے ہیں تو کبھی آپ نہیں کہتے گرمی محسوس ہو رہی کیا آپ کے سفر میں کہاں ہوتی ہے جی, ہاں جی؟ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم میں کوڑا میں رات کو تقریر فرمائی تو ساری رات تقریر کیا کرتے تھے اور کوئی آدمی اسے سو نہیں سکتا تھا آنکھ سے پکڑ نہیں سکتا اتنی کشش ہوتی یعنی؟ کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے زمزمے کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے زمزمے بلبل بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں یعنی؟ تقریر فرما رہے تھے تو نہیں گزرا شروع کروا رہے تو آ کر بیٹھ گیا تقریباً تو پہلے نحمد جب تلاوت ختم ہوئی تو جانے لگا تو نے پوچھا آپ کیسے آئے تھے کہاں جا رہے ہیں انہوں نے کہا وہ تلاوت سننے کے لیے میں بیٹھ گیا تھا ان کی تلاوت کشش ہو رہی تھی تو اس کو سننے کے لیے میں بیٹھ گیا تو یہاں کی انہوں نے تو پھر چاچی نے کہا کہ صبح کا وقت ہو گیا رات تو گزر گئی اب وقت صبح کا ہو گیا پھر انہوں نے شہر پڑا شب وصال بہت کم ہے شب وصال بہت کم ہے آسمان سے کہو کہ ڈو جوڑ دے کوئی ٹکڑا شب جدائی کا یہ جو پنجاب کا قصہ سونی وال کا ہے نا تو یہ ہے کہ رات کے اندھیرا جب چھا جاتا تھا تو یہ کرائے جلم کے پاس کا یہ قصہ ہے تو وہ لڑکی گھڑا لے کر گھڑے کو الٹا کرے نا تو نیچے رکھیں اس کو تو اس پر تیرنے کا ایک طریقہ ہے یہ دریا میں تو اس کو نیچے رکھ کر تیر کر جا کر اس کے پاس جاتی تھی اور ساری رات باتوں میں گزر جاتی تھی یعنی اور ساری باتوں میں کوئی سیکس کی اور جنسی کشش ایک دوسرے کی طرف نہیں ہوتی تھی سب ہو سنانی کہ ہم کو تو سمر میں بھی نہ ہو سکا ہم کہتے ہیں دوسری شادی کریں دوسری شادی کریں اور ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہا ہے کہ ساری رات باتوں میں گزری اور کوئی جنسی کشش نہیں ہوئی جو اس کی جو اس کی جو تھی کیا کہتے ہیں اس کی بھابھی بھائی کی بیوی جیسی بھائی کی بیوی کو اس بہت چڑ ہو گئی اس کے ساتھ اور بہت کا اچھا اس کی طرح میں علاج کریں گی تو اس نے یہ کمار کے یہاں سے کچا گڑا لیا کچا گڑا وہ ہوتا ہے کہ جس کو دھوپ میں خشک کیا ہوا ہو لیکن ابھی آگ پر پکایا نہ ہو جب آگ پر پکا نہ ہو تو گڑے کی شکل بالکل گڑے کی ہوتی ہے لیکن پانی ڈالیں تو پانی کو سار نہیں سکتا اور تھوڑی دیر پانی اس میں رہے یا یہ پانی کے اندر رہے تو پھر مٹی کیچڑ ہو جاتا ہے تو اس نے کچا گڑا رکھا تو رات کو اس نے جو کچا گڑا اٹھایا تو تیری سے بس کیچڑ اگر بہ گیا درمیان دریا میں جان اس نے دے دی تعلق کے لیے تعلق پر جان دے مولانا صاحب مولانا روم رحمۃ اللہ کے شعر سناتے تھے اس کے مولا کے کمل للا بو عشق مولا کے کمل لیلا گوئے بہرے اولا بود اللہ کا عشق عشق مولا مولا کا عشق لیلا سے کیسے کم کمتر ہو گیا اس کے لیے تو چوگان کا بال بننا بہت ہی بہتر بات پولو جب کھیلتے ہیں نا پولو کا ایک گیند ہوتا ہے سخت اس کو ایک گھوڑا سواد سے ہے لمبا اس کے پاس چمچا ہوتا ہے آگے اس کے لوہے کا وہ لگا ہوتا ہے کپ لگا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے آگے چھوڑا صاحب نے تماشا کیا نا پولو کا ہاں جی ساگر صاحب نے پولو کا تماشا کیا کو ہم تبلیغ پر لے گئے تو صاحب کو ساکر صاحب کو دس دن کے لیے چترا آپ لوگوں کو ہم گشت کے لیے بٹھائیں اور یہ غائب ہوں وہ کہاں چلے گئے وہ پولو کا تماشا <laughs> آپ سے ماحول اثر کرتا ہے تو انہوں انہوں نے نے جی ہمیں بھی گمراہ کر دیا جی تو جاتے آتے آپ نے جاتے آتے دیکھتے رہے ہم جی کولو کیسے کرتے ہیں پھر وہ ایک ہمیں لے گئے ایک جگہ پر جہاں پیالے کی طرح ایک تالاب بنا ہوا ہے اور درمیان میں لکڑی کا گھوڑا ہے میں نے کہا یہ کیا ہے جی انہوں نے کہا پولو کھیلنے والا بھی پہلے اس گھوڑے پر بیٹھتا ہے اور گیند کو مارتا ہے اس سے تو گیند تالاب پر اس ایسی چڑھتی ہے پھر اتر آتی ہے اس کا کیا فائدہ انہوں نے کہا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ مشق ہوتی ہے کہ گھوڑے کی ٹانگ کو نہ مارے گیند کو مارے گھوڑے کی ٹانگ کو تو مولا روم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے تعلق کے لیے چوگان کا بال بننا تو زیادہ بہتر ادھر سے مارا ادھر ادھر سے مارا کا تعلق ہے اس کے مولا گوئے گشتن بہرے اولا ایسے نماز پڑھتے ہوئے عالم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی کہ غالباً ان کی سوان میں لکھی ہوئی ہے برانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جب سجدے میں جاتے ہیں یوں سجدے میں سر رکھتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے اللہ میاں نے پیار کر لیا یوں محسوس ہوتا ہے گویا اللہ میاں نے پیار کر لیا ایسا لطف آتا ہے سر مولانا صاحب الحمد اللہ مراقبہ فرمایا کرتے تھے ساتھیوں سے کہ یوں دھیان کیا کرو کہ اللہ میاں ہمیں پیار سے دیکھ رہے ہیں جتنے گنا ہو جتنی گندگیوں میں ہم کیوں نہ بھرے ہوئے ہوں پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیار سے دیکھتے ہیں چاہتے ہیں کہ نادم ہو جائے تو بتائے بجائے آ جائے واپس آ جائے کون سنا رہا تھا جس نے تو بتا بتایا ہوتا ہے تو آسمان پر اتنی خوشی ہوتی ہے کہ فرشتے چراغان کرتے ہیں سر سر سنا آپ نے یہ بارہ بیانوں میں نہیں سنا ہوا آپ نے سنا ہوا ہے ہاں جی؟ چراغان ہوتا ہے ایک بندہ تو بتایا تو ہم کتنے گندے کتنے تکے کیوں نہ ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت و شفقت سے پھر بھی دیکھ رہے ہیں بندے کو اسادی جی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میرے ایک دوست کو بڑی میں نے ملازم کروایا تھا اس کی بڑی ترقی ہوئی پھر اس کو نکال دیا گیا تو کیا تو اس کی سفارش کے لیے میں گیا ہاں جی؟, ہاں جی کیا اس کی سفارش کے لیے میں گیا تو مجھے وہ داخلہ نہیں دے رہے تھے پھر کچھ دربانوں کو راضی کیا تو اندر تھوڑا انہوں نے پھر اندر دربار والے پہچانتے تھے بڑی اعزاز کی جگہ پر بٹھایا پھر کہا کہ آپ کس کی آئے ہیں تو میں نے کہا جی کہ بندے کتنے گناہ کرتے ہیں اور اللہ باوجود گناہوں کے ان روزی نہیں روکتا ہے اب آپ کے پاس ایک آدمی ملازم تھا آپ نے اس کو نکال دیا جی کہتے اس بات سے اتنا خوش ہوا وہ میری اس بات سے ہاں جی تو انہوں نے اس کو ملازمت بحال کی اور جتنا عرصہ اس کو ملازمت جو سسپینشن تھی نا سسپینڈ دور کا اس کی تنخواہ دیتے تھے تو نیک لوگوں کو دانشوروں کو بات کرنے کا طریقہ آتا ہے تو ہاں جی۔ اس کو بڑا دل خوشی ہوتی ہم بادشاہ ہیں تو اللہ بھی ہمیں بادشاہ ہیں ہاں جی۔ اور بہت بڑے بادشاہ ہیں جو بڑا بادشاہ کرتے چھوٹے بادشاہ کو کیسے کرنا چاہیے اور بڑا بادشاہ کرتا ہے جی۔ <laughs> گنا ہاں جی وہ کس طرح ہمارا شاعر پڑتا تھا وہ جو پتنی اس طرف سے آتا ہوں بارش کیسے پڑا تھا اس نے کسی کو یاد نہیں ہماری طرف سے تو بڑی دیر سخیاں اور بڑی بے ہو رہی ہیں اور طرف سے آتا ہوں کی بارش ہو رہی ہے صاحب تو ناخان کو لائے ہی نہیں کوئی کوئی ہی کسی ساتھ نہیں بناتے جی ہماری طرف سے تو بہت بے رخیاں بہت کوتاہیاں بہت غلطیاں ہو رہی ہیں اور اس طرف سے اتاؤں کی بارش ہو رہی ہے سبحان اللہ تو جب تعلق محسوس ہو آدمی کو ہو نماز میں تو ایسا لطف ہے کہ ان کے حضور کھڑے ہیں ہاں جی آج صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیئر فرماتے تھے وہ بیان بیان اکثر فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے سامنے جلوہ گر ہیں وہ سامنے جلوہ گر ہے وہ سامنے جلوہ گر ہیں زبان میری کلام ان کا میں پڑھ رہا ہوں وہ سن رہے ہیں یہ جب دھیان بنتا ہے نا بڑا ہی مزہ ہے اس دن رات کو درس میں وہ ان کو ایک بات سنا رہا تھا میں کہ بدر کا واقعہ نا جنگی یمامہ کا واقعہ کہ وہ مسلمان کے ذات جھوٹے نبی کے خلاف لڑنے کے لیے نوجوان صاحب آگے بڑھے کیونکہ جو نوجوان صاحب تھا آگے بڑھے صاحب اکرام کی عمر ساٹھ سات سال کے قریب تھی وہ جب لڑے تو انہوں نے رخ پیر دیا یمامہ والے لوگوں نے اگر خالد بن میں کہتے ہیں کہ میں کسی لڑائی میں نہیں پریشان ہوا لیکن یہ لڑائی ایسی سختی جس میں پریشان ہوا ہوں صاحب اکرام نے نعرہ لگایا بدر والا نعرہ تو تارے صاحب کہہ رہا تھا آپ جو بدر کا لفظ کھا تو ہمارے بدن کے بال کھڑے ہو گئے تو میں نے وہ میرا نعرہ لگانے کو دل ہوا گھر پر میں نے پھر نعرے کو دہرایا تو پھر مجھ پر کیفیت تاری ہوئی میں نے بزرگوں سے ہم نے نے سنا ہے کیفیت کے ساتھ اس کو بولا ہے تو وہ کیفیت ہمارے کال نے رجسٹرڈ نوٹ کی ہے ہم بھی جب بولتے ہیں تو وہی حال تاری ہوتا ہے صرف الفاظ ہم تک نہیں پہنچے ہیں الفاظ کے ساتھ جذبات پہنچیں گے ہاں جی؟ سچ بات ہے یہ تو ایک فانی آدمی نہیں ہم نے آپ کو سنا آپ کی طرح بندے ہیں ہم نے بھی ہماری طرح جن سے بشر ہمارے جو سے سنا ہے وہ بشر سے فرشتے نہیں تھے پیغمبر نہیں تھے تو ان کا تعلق کیسی کیفیت تاریخ کرتے ہیں بات کہتے ہیں تخ شاعر میں حجر اللہ دنیا میں رکھتا ہوں بدن کے جل کے بعد کھڑے جاتے ہیں کیسا ترقی میں سڑک سے جب ذات جلال کے ساتھ ایسی کیفیت حاصل ہو کیا بدن کے بال کھڑے ہوں اسے نے کہا اللہ نزل اللہ حدیث کتاب مسانی تاک شاعروں میں نے جلوز لدنی اکشن ربا ہوں جلود ہوں ہوں ملا ذکر اللہ پاک کے بارے میں کیسے مضامین ہیں ایسی کیفیت تاری ہوتی بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر ان کا ان کا بدن اور ان کی جلد یا ان کا بدن اور ان کا دل اللہ کے ذکر سے نرم پڑتا ہے تو دل ذکر کی کیفیت کو پاتا ہے بدن ذکر کی کیفیت کو پاتا ہے جلد ذکر کی کیفیت کو پاتی ہے لا نا ان